ابو بکرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا پھر ممبر سے اترے پھر آپ نے دو مینڈے منگائے اور ان کو ذبا کیا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بیس یہ حدیث صحیح ہے